ابن عوف کی سند ہے کہ زہری نے کہا مجھے عمر بن بن بن ابی جاریہ نے بیان کیا اور یہ بنی زہرہ کے حلیف اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے اور حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکسٹھ